یہ پہلی آیت ہے سورت البقرا مدینت المنورہ میں نازل ہوئی ہے اس سورہ مبارکہ کا نام بقرا رکھا گیا ہے اور عربی میں بقرا گائے کو کہتے ہیں یا بیل کو کہتے ہیں چونکہ اس صورت میں گائے کے ذبح کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے ایک شخص سے جس کو قتل کر دیا گیا تھا اس کو زندہ کیا گیا تھا تو اس مضمون کے حوالے سے اس صورت المبارکہ کا نام بقرہ رکھا گیا ہے اگرچہ اس میں اور بھی بہت سے مضامین بیان ہوئے ہیں لیکن چونکہ یہ عجیب و غریب واقعہ صرف اور صرف اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے تو اس لیے اس صورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے